دن اسرات المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت دے دے اس دعا سے قبل جو آیات ہیں وہ اللہ کے دربار میں ایک وسیلہ اور واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید کا اس کی الوحیت کا اس کی ربوبیت کا اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر یہ دعا کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ میرے پروردگار کی صفات ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین بڑا مہربان رحم کرنے والا جو روز جزا کا مالک ہے جزا اور سزا کا مالک ہے آخرت کی جزا اور سزا اسی کے امر سے مرتب ہوگی پوری کائنات اکٹھی ہوگی لیکن سب مل کر اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے ایجاد نہ عیا کا ایستاً یہ بھی ایک واسطہ اور وسیلہ ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی نہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں نہ کسی نبی سے نہ کسی رسول سے نہ کسی فرشتے سے نہ کسی جن سے نہ کوئی ہمارا غوط ہے صرف تو ہی مدد کرنے والا ہے یہ اللہ العزت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے تدلل ہے اپنے فخر اور مسکنت کا اظہار ہے اور اس چیز کا اعتراف ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے اس تمام تر واسطے کے بعد وہ دعا ہے اہدن الصراط المستقیم کیا اللہ ہمیں سرات مستقیم عطا فرما دے سرات مستقیم کی ہدایت دے دے اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں سرات مستقیم کے تعلق سے تین گروہوں کا ذکر ایک گروہ وہ ہے جو حق پر قائم ہے اس کی نشانی اور اس کی علامت بیان ہوئی اور دو گروہ وہ ہیں جنہوں نے سرات مستقیم کے تعلق سے انحراف اختیار کیا منحرف ہو گئے گمراہی کا شکار ہو گئے اور باطل کا شکار ہو گئے ان کی علامت کیا ہے ان کا تشخص کیا ہے بعد کی تمام آیتیں اسی چیز کو بیان کر رہی اصل نقطہ سراد مستقیم ہے کہ اللہ رب العزت سے سراد مستقیم کی ہدایت طلب کی جا رہی ہے اور یہی پورے قرآن و حدیث کی اساس ہے پورا قرآن و حدیث سرات مستقیم ہے اور یہ پورے دین کا محور یعنی پورے دین کا محور قرآن و حدیث کا محور اللہ کا یہ فرمان اہ دن اسرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دو یہ چیز کیا ہے سرات مستقیم کا معیار کیا ہے اور جو فرقے یا گروہ سلادم و سے منحرف ہو گئے ان کی علامتیں کیا ہیں پہلے ہم ان دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں غیر مقبوب علیہ کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ ادا نہ فرمانا جو مقبوب ہیں اور ان لوگوں کا راستہ بھی ادا نہ فرمانا جو والدین ہیں یہ دو فرقے ہیں جو سرات مستقیم سے منحرف ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے مغبوب اور غالین کی تفسیر خود فرمائی صحیح نے حبان اور جامع ترمزی میں یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مغبوب علیہم یہود ہیں اور غالین عیسائی ہیں یہودی غضب کا مستحق ہے اور عیسائی گمراہ ہے غال یہودی غضب کا مسئلہ ہے کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا معرفت تھی لیکن عمل نہیں تھا وہ حق کو جانتے اور پہچانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے یار ہو کما یار ہوں ابنا اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یہ یہودی میرے پیغمبر کو اور میرے پیغمبر کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا تھا یا قومی رسول اللہ علیکم اے میری قوم تم مجھے تنگ کیوں کرتے ہو تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا سچا رسول یعنی ان کو حقانیت کا علم تھا اور وہ حق پہچانتے تھے معرفت تھی لیکن عمل نہیں تھا وہ احوائے نفس کے پیروکار بن گئے نفس کی خواہشات کو حق پر مقدم کیا یہ یہودیت ہے یہ خصلت یہودیت ہے بندے کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرے اس میں یہودیت پائی جاتی اس بندے کے پاس اور ظالین کون ہے نسارا ان کو گمراہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن اس عمل کی اساس صحیح علم نہیں تھی صحیح علم اس عمل کی اساس نہیں تھا انہوں نے عمل کیا اپنی خواہشات کے مطابق اپنی پسند کے مطابق ان کا علم ان کا عمل صحیح علم پر قائم نہیں تھا اللہ کی وحی پر قائم نہیں تھا نتیجہ یہ کہ وہ عمل کرنے کے باوجود گمراہ قرار پائے ان کو غالین قرار دے دیا گیا اللہ پاک کا فرمان ہے رحبانیت ما کتبنا علیہ رحبانیت اور یہ پارسائی کا خول عیسائیوں نے خود اختراع کیا خود لیا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا ہماری طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا انہوں نے خود اس راستے کو منتخب کیا ایک عمل کے راستے اس پہ چل پڑے ان کے اس عمل کی اساس علم نہیں تھا اب کائنات کے سارے گروہ جو گمراہ ہیں ان کی بنیاد یہ دو فرقے ہیں ایک یہودی اور ایک عیسائی ہے کہیں علم ہے معرفت ہے شعور ہے لیکن عمل نہیں ہے اور کہیں عمل ہے لیکن علم نہیں ہے ان کے عمل کی اساس ان کے ذاتی تخرصات ہیں ذاتی آراہ ہیں بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کا مستند قرآن و حدیث نہیں بہت سے لوگ میٹھی میٹھی سنتوں کے دائی ہیں اگر ان کو ٹٹولا جائے تو سنتیں کیا ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جو شب برات کے موقع پر دو رکعت نفر پڑ دیں ہر نفل ہر رکعت میں سو دفعہ سورہ کل ہو اللہ پڑھ دیں تو ہر نفس کے بدلے ایک پرندہ پیدا ہوگا جس پرندے کے سو منہ ہوں گے ہر منہ میں سو زبانیں ہوں گی اور وہ سو زبانیں ہر دفعہ سو دفعہ اللہ کے حمد بیان کریں گی اور وہ سارا اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا یہ کہاں ہے اب یہ عمل کا ڈھیر ہے لیکن اس عمل کی اساس کیا ہے بدعت سنت نہیں اللہ کی وحی نہیں ہے قرآن حدیث نہیں ہے بلکہ سراسر بدعت امرنا فہو کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر میرا عمل نہیں جس پر میرا ٹھپا نہیں جسے میری تصدیق حاصل نہیں وہ مردود ہے ایسا مردود ہے کہ وہ عمل نہ صرف یہ کہ خود بیکار ہے بلکہ اس شخص کے جو صحیح عمل قائم ہیں جاری ہو رہے ہیں وہ بھی سب بیکار یعنی ہے بنا بذات خود مردود ہے لیکن بدعت کی نحوست یہ ہے کہ یہ صحیح اعمال کو بھی برباد کر دیتی اب اللہ ہمارا صاحب مارم یدا ہے اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ کسی بدعتی کی کسی نیکی کو قبول کرے جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے اور سچی توبہ نہ کرے اور توبہ کا معاملہ بدعتی سے دور ہے ان نمبر توبہ تھا انکل صاحب بدا اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا کیونکہ گناہ گار کو اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے لیکن ایک بدع اپنے عمل کو نیکی سمجھتا ہے گناہ نہیں سمجھتا اسے یہ احساس کب ہوگا وہ بدعت پر قائم رہے گا اور توبہ اس سے چھپی رہے گی وہ توبہ کے راستے سے دور رہے گا کا راستہ اور مغضوب علیہم کا راستہ کیا ہے کہ علم ہے معرفت ہے لیکن علم انتہا نہیں منتہا جو ہے وہ عمل ہے ایک شخص کا علم ہو عمل نہ ہو تو وہ بھی مردود ہے وہ شخص بھی زیادہ بعید کا مستحق ہے ابو دردان نبی اسلام کے صحابی رضی اللہ عنہ کہ الم لمن لم مراتا ولم تو مرة الم عالیما لمن علم ولم سب سبع مرات جس شخص کے پاس علم نہ ہو اور عمل بھی نہ ہو اس کے لیے وین ہے بربادی ہے ہلاکت ہے ایک بار اور جس شخص کے پاس علم ہو عمل نہ ہو علم کے خزانے ہیں عمل نہیں اس کے لیے بربادی ہے ہلاکت ہے بیل ہے بات یہ یہودیت ہے اور یہ دونوں گروہ یہ دونوں فکریں یہ دونوں تحریکیں قیامت تک قائم رہیں گی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے سب کا نبنا تم ہزبہ بن نہ تم لوگ سابقہ قوموں کے شہر کو اور ان کے عمل کو ان کے طریقے کو ان کی سنتوں کو اپناؤ گے اور پوری طرح ان کے پیروکار بن جاؤ گے تمہاری ان کے ساتھ ایسی مطابقت ہوگی ایسی مشابہت اور مماثلت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مطابق مشابہ اور مماثل ہوتا ہے اور یہ بات موجود ہے اس امت میں دو ہی قسم کے گمراہ طبقے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے پاس علم کے خزانے ہیں لیکن عمل نہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس عمل کی ہرس ہے عمل کا عزم ہے جدوجہد انہیں اپنے گھروں میں قرار نہیں آتا ہاتھوں میں لوٹا اور سر پہ بستر ڈاندے وہ گھوم رہے پھر رہے لیکن ان کی بیشتر احمد سنت صحیحہ صحیح قائم نہیں دونوں طبقے موجود اور ان دونوں طبقوں میں شرائط ہے جو برائی ہے وہ علم اور عمل کی کمی ایک کے پاس علم ہے عمل نہیں ایک کے پاس عمل ہے علم نہیں تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان دونوں زیوروں سے آراستہ ہے ایک دن اسراد اے اللہ ہمیں سراط مستقیم عطا فرما دے ہدایت دے دے یہ راستہ کن لوگوں کا ہے فرمایا کہ سراد اللہ دینا نم ہے نہیں ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا منحج ان کا طریقہ جن پر تیرا انعام ہو جن پر تیرے انعامات کی اکرامات کی بارش ہو یہ لوگ کون ہیں اور ان پر انعام کیوں ہوئے انعامات کے مستحق کیوں کیوں قرار پائے اس کی تفصیل سورہ نساء کی آیت ہے فرمایا کہ فرمائے اللہ اور رسول فلائی کا اڑائے کا رفیقہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطلاع کرتے ہیں یہ ہے کامیابی کی احساس ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اطاعت عملی طور پہ کب ہوگی جب اس اطاعت کے راستے کا علم ہوگا جب علم ہے تو عمل بھی ساتھ ساتھ ہے میں یہ جو کامیاب گروہ ہے جو کامیاب جماعت ہے جو کامیاب طبقہ ہے ان کا تشخص یہ ہے ان کی پہچان یہ ہے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا اتقاع ان کا اعتماد ان کا اجتناب ان کا تقیہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہے وہ اللہ کی وحی کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں اطاعت یعنی یہ اطاعت دونوں چیزوں پر مشتمل ہے وہ دو کمیاں جو گمراہ فرقوں میں تھی یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا عیسائیوں کے پاس عمل ہے علم نہیں لیکن جو لوگ کامیاب ہیں جنتی گروہ ہے ان کے پاس علم ہے علم نافع نفع بخش علم جو اللہ کا نور ہے جو اللہ کی خشیت ہے قرآن و حدیث کا علم اس کو وہ حاصل کرتے ہیں اس کو سمیٹتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم و عمل یہ دونوں چیزیں اہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہودین کے ٹھپے سے بچیں تو علم کے ساتھ عمل اپنے اندر پیدا کریں اور اگر چاہتے ہیں کہ عیسائیت کی مماثلت سے بچیں تو پھر جو عمل کریں اس کی اساس علم نافع ہو اس کی اساس اللہ کی بہی ہو اس کی اساس اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میرا مقصد یہ ہے دوست اور بھائیوں کہ یہ دینی مدارس شروع ہونے کا وقت ہے نئے سال شروع ہو رہے ہیں تو آپ علم نافع کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو مدارس نے بات یقین سے جان لیں کہ دنیا اور آخرت کی صحابت کا ثمرہ جو ہے وہ دین کا علم جس طرف آپ کی توجہ ہے وہ بڑا گھاٹے کا سودا بڑا ایک سودا ہے اس میں کوئی افسریت نہیں کوئی فضیلت نہیں کوئی بہتری نہیں اس علم کی آپ جتنی چاہے معراج حاصل کر لیں دنیاوی علوم میں دو چار چھ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کے پاس ہو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بدی نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کا سودا کریں نہ کہ دنیا کا بچوں کے ساتھ اگر خیر پائی ہے تو ان کو ان مدارس کی زینت بنائیں نہ کہ ان کال یونیورسٹیوں کی جہاں اختلاط ہے جہاں بے حیائی ہے جہاں بے پردگی ہے اور جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں یہ دینی برقری ہے ایک شخص کا ڈاکٹر بن جانا اور محل ڈاکٹر ایک شخص کا انجینئر بن جانا اور محل انجینئر وہ دنیا میں دنیا کے علوم حاصل کرتا ہے ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس صنعت کی اس ڈگری کی اور اس علم کی کوئی اہمیت نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی فقراہت کا خزانہ ہے آپ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے نہ دنیا مبلغ علم نہ بلا اکبر اہم نہ اے اللہ دنیا میرے غور و فکر کا محور نہ بن جائے کہ جب بھی سوچو دنیا کا سوچو جب بھی فکر کروں دنیا کے بارے میں کروں کہ دکان ایک سے دو کیسے بنے اور فیکٹریاں دو سے چار کیسے بنے اور بینک بیلنس کیسے بنے یا اللہ ایسا لمحہ میری زندگی میں نہ رہے کہ میری تمام پر تجو اور سوچ و فکر کا محور دنیا بن جائے بلا مکنا کا علم اور نہ ہی دنیا کو میرا مبلغ علم بنا دو کہ میرے علم کی انتہا دنیا ہو بس دنیا پڑھوں دنیا کی علوم حاصل کروں یا اللہ ایسا نہ ہو اس حدیث میں اس دعا میں یہ اشارہ ہے کہ فقط دنیا کے علم کو حاصل کرنا اور دین سے پہلو دہی برتنا ناجائز نبی السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ دنیا کو میرا مبلغ علم نہ بنا کہ میرے تمام تر علم کی جو انتہا ہے وہ دنیا پر موقوف ہو جائے اور دنیا کو حاصل کرنے میں کمر بستہ ہو جاؤ دنیا ہی پڑھ اور دنیا ہی پڑھتا جاؤ اسی میں آگے بڑھتا جاؤ یا اللہ ایسا ہرگز نہ ہو بلکہ اصل جو بابا اور مرجا ہے وہ تو تیرا دین ہے مجھے اپنے دین کے دائرے میں رکھنا یہ پیغمبر اسلام کی دعا اور اس دعا کی فقا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مدینہ پہنچے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ انصار مدینہ میں اپنے باغات کی ترقی کرتے ہیں جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کی ترقی کرتے ہیں ترقی کرنا نا پیمن کاری اور اس سے ان کو توقع یہ ہوتی ہے کہ اس سے پھل اچھا ہوگا ندید ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم تلقی نہ کیا کرو کاری نہ کیا کرو صحابہ نے چھوڑ دیا جب فصل پیدا ہوئی اور پھل پیدا ہوا تو وہ کم نکلا نقصان ہو گیا صحابہ نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا کہ ہم نے تو آپ کے امر پر تلقین چھوڑ دی تھی اور کاری چھوڑ دی تھی لیکن ہم ہمیں خسارا ہوا اور پھل کم نکلا رسول اللہ سطح کے شاہ فرمایا کہ ان تم امور دنیا کو کہ دنیا کے امور دنیا کے علوم تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اگر دنیا کا علم برتری کا معیار ہے اور افضلیت کا معیار ہے تو نعوذ باللہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اللہ کے پیغمبر سے افضل لیکن نہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم سید اعظم ہے اکرم الخلائق ہے اور پوری کائنات میں سب سے افضل اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ کی بھائی اور اللہ کے دین کا علم اس حدیث میں دو چیزیں قابل غور ایک نبی اسلام کو ترقی کے نتیجے کا علم نہیں تھا صحابہ کو علم تھا وہ ترقی کرتے تھے بیوند کاری کرتے تھے اور خوب پھل کماتے اللہ کے پیغمبر نے روکا کر مانا آپ کو ایگریکلچر کے اس مسئلے کا علم نہیں تھا پھر پیغمبر السلام کا فرمانا کہ دنیا کے علوم کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو یہ دو باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے علوم معیار فضیلت نہیں ہے معیار برتری نہیں اگر یہ معیار فضیلت ہوتے اور معیار برتری ہوتے تو پھر یہاں صحابہ گران اللہ کے پیغمبر سے برتر ثابت ہو رہے لیکن یہ بات نہیں برتری فضیلت عظمت اللہ کے دین کو حاصل ہے اور دین کے علم کو حاصل لہذا اگر چاہتے ہو کہ اس بردری میں آگے بڑھے ان فضائل کو سمیٹے تو پھر علم دین حاصل کرو اپنی عمریں اگر کھو چکے ضائع کر چکے تو آپ کے اولاد موجود ہے انہیں مدارس دین رسول اللہ اعظم کو ایک سوال مسد احمد کی حدیث ہے دون الرحب ہو کہ تم بانج کسے سمجھتے ہو صحابہ نے کہا من لا برادر ہو ہماری لغت میں بانج وہ ہے جو بے اولاد ہو جس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر دے فرمایا کہ نہیں یہ ضابطہ اور بانج کا یہ معیار تمہاری لغت میں ہے جبکہ دین اسلام کی لغت میں بانج وہ ہے جو صاحب اولاد ہو جس کو اللہ بیٹے دے بیٹیاں دے لیکن لاحق کر دن فی سبیل اللہ اپنے کسی بچے کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھاتا نہیں انہوں انہیں دنیا میں ڈال دیتے کہ تو ڈاکٹر بن جا تو انجینئر بن جا تو سائنسدان بن جا تو ایٹم بم کا موجود بن جا لیکن دین کی فکر نہیں ہے فرمایا کہ باج وہ ہے جو صاحب اولاد ہے لیکن کسی بچے کو اللہ کے دین کی راہ میں وقت نہیں کرتا یہ حدیث کا ایک معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھاتا اس کے کئی معنی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ کا دین نہیں پڑھاتا اللہ کے دین میں وقت نہیں کرتا فرمایا کہ وہ شخص صاحب اولاد ہونے کے باوجود بانج ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا فکر کریں میرے بھائی دنیا کا علم آپ کے لیے نافع نہیں اپنے بیٹے کی ترقی کے دنیا میں ترقی کے مدارج آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اسلام کے اس فربان سے آپ غافل کیوں ہیں کہ سب میں اجوا رہا ہوں بہت ہیں کہ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کا ثواب دیتا رہے گا حالانکہ لوگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے قبروں میں ہڈیاں گل چکی ہیں جسم گل سڑ چکا ہے مگر ان کی قبروں میں ان کا ثواب پہنچتا رہے گا قیامت تک پہنچتا رہے گا ان میں سے تین قسم کے افراد کو ہیں جنہوں نے علم کی سرپرستی کی رسول اللہ نے فرمایا کہ طرح کا بار جس شخص نے اپنا کوئی نیک بچہ چھوڑ دیا بچے کی صالحیت کی جو بنیاد ہے وہ علم یہ بات واضح ہو چکی جو علیہ کا راستہ ہے جن کو اللہ نے انعام کیا یہ اللہ اس کے رسول کی ہدایت کا راستہ ہے اور اللہ کے رسول کی ہدایت علم اور عمل کے اجتماع سے حاصل ہوتی صرف علم ہو عمل نہ ہو یہ یہودیت ہے اور صرف عمل ہو علم نہ ہو یہ عیسائیت ہے علم بھی ہو اور عمل بھی ہو یہ راستہ ہے متقین کا اور نہ میں یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا تو فرمایا کہ ایک وہ شخص جو نیک بچہ چھوڑ جائے جس کے پاس علم نافع بھی ہے اور عمل سالے بھی ہے یہ بچہ مستقل صدقہ جاری ہے بچے کی عمر اگر پچاس ساٹھ سال ہے تو پچاس ساٹھ سال کے بعد اس کا اجر موقوف نہیں ہو جائے گا اس بچے نے آگے کسی کو پڑھایا ہوگا اس کی دعوت آگے کسی تک پہنچی ہوگی اس نے عمل شروع کر دیا پھر وہ کھاتا کھل گیا اس نے پھر آگے کسی کو پڑھایا ہوگا یہ تیسرا کھاتا کھل گیا یہ کھاتے کیا تک کھلتے رہیں گے اب غور کرو یہ چیز بہتر ہے یہ وہ چیز جس کا فائدہ جس کا نفع صرف دنیا کی زندگی تک ہے اور وہ بھی دنیا کی حد تک جس کی اللہ کے نزدیک جو قدر و قیمت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دوسرا شخص کون ہے فرمایا کہ اوترا کا علم جو شخص اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ دے کوئی علم چھوڑ گیا کوئی کتاب لکھ دی کوئی کتاب خرید کے کسی طالب علم کو دے دی اب وہ کتاب پڑھی جائے گی پڑھائی جائے گی اور اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی اور تیسرا شخص کون ہے اور مسافر جو قرآن چھوڑ دے کسی کو قرآن دے دیا قرآن پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک قرآن اس کی جیب میں ہمیشہ رہتا ہے اس کا انتقال ہو گیا یہ قرآن باقی بچ گیا وہ کسی اور نے لے لیا اب وہ تلاوت کر رہا ہے اب یہ تلاوت ہوتی رہے گی جب تک ہوتی رہے گی ایک ایک حرف اس کے لیے صدقہ جاری ہے تو میرے بھائی فیصلہ کرو کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے یہ دنیا کی چند تکوں کی ترقی یا یہ ترقی جو روز رسو بڑھتی جا رہی اور قیامت تک کے لیے صدیقین و شہدا بس صالحین و حسن اولائک رفیقہ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے کیا سمرا ہے کیا نتیجہ ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کر رکھے جو اللہ کی طرف سے انعام کے مستحق وہ کون ہے وہ نبی ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی حفاظت کی انہیں ان کی رفاقت بھی اثر ہوگی وہ حسن اور آئے کا رفیع اور یہ رفاقت کتنی مبارک ہے انہیں کوئی خواہشت نہیں ہوگی حالانکہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بہت تھوڑا ہے تعداد بہت کم ہے لیکن انہیں کوئی خواہشت نہیں ہوگی کیونکہ جس راہ پر وہ چل نکلے شراب مستقیم کا راستہ علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اللہ کی بہی کا راستہ یہ بڑا عظیم علی باستہ ان مستقیم میرا پرور دکھا سراط مستقیم پر اس کا معنی یہ کہ سراط مستقیم پر آنا اللہ کے لیے ہے اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ کے ساتھ اسے اللہ کا قرب ملتا ہے جو ساتھ مستقیم پر آج ہے ساتھ مستقیم پر کون ہے اللہ پاک کا فرمان ہے فستم سکھ اللہ ان نگالا سرات مستقیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے اس کو تھام لو مضبوطی سے بے شک سرات مستقیم پر آج ہے سرات مستقیم اللہ کے دنوں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفاقت حاصل ہوگی ایک رسول ایک انصاری صحابی نبی اسلام کے پاس آئے اور آ نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم بعض یہ کیفیت ہوتی گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کی یاد آ جاتی تو گھر سے فوراً نکلتے ہیں اور آپ کو آ کر دیکھ لیتے ہمیں سکون مل جاتا ہے لیکن آج یہ سوچ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہم آپ کو کیسے دیکھیں نبی اسلام کو دیکھنا یہ تو ایک صحافت ہے ہر امتی کا شوق ہے رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی اللہ پیدا فرمائے گا جن کی یہ خواہش اور تمنا ہوگی جن کی یہ طلب ہوگی کہ میرے سارے خزانے لے لیں میری ساری دولتیں لے لیں اور اپنے پیغمبر کے دیدار کی ایک جھلک عطا فرما دے صرف ایک جھلک اپنے پیغمبر کے دیدار کی عطا فرما دے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنا سارا خزانہ ساری دولتیں اور ساری تجارتیں ہم اسلام کے دیدار کی ایک جھلک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس انصاری نے کہا کہ یہ خدشہ اور یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں اور طبیعت یہ پرسکون ہو جاتی ہے لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے کیا ہم ان کی جناب کا مقام کیا ہوگا ہمارا مقام تو بہت نیچے ہوگا کہاں آپ کو دیکھ پائیں گے نبی اسلام خاموش ہو گئے کیونکہ سوال تو اہم تھا لیکن آپ کے پاس جواب نہیں تھا آپ جواب تب دیتے ہیں جب جواب اللہ کی طرف سے آئے مریض قائم ہے وہ انصاری صحابی موجود ہے وہی آگے میں بتائی اللہ رسول کہ جواب سن لو جو اللہ کے رسول کی فیض کرے گا اسے قیامت کی رفاقت کے سر آ جائے اسے اللہ کے پیغمبر کا دیدار ملے گا رسول اللہ کا فرمان ہے المرحبہ انسان قیامت کے اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرے گا اس کی سنتوں کے ساتھ اس کی اداؤں کے ساتھ اس کے طریقوں کے ساتھ چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا عقیدہ مرحب ہر چیز میں جس کے ساتھ پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا فرمایا کہ وہ حاصل ملائے گا رفیقہ کہ بڑی اچھی حفاظت ہے انبیاء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ بڑی اعلیٰ حفاظت ہے بڑی بہترین حفاظت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی اسی رفاقت کی تمنا فرما رہے آپ کا آخری وقت آ گیا عمر عائشہ صدیقہ اس آخری وقت کی راویہ ہیں جن کا یہ فرمان ہے کہ تو فی رسول اللہ فی بائی بھی وقیر یومی گی تو سہری و نہری کہ نبی السلام کا انتخاب میرے گھر میں ہوا اور اس دن باری بھی میری تھی اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا جب آپ کا انتخاب میں نے آپ کے انتقال کے وقت کی ساری باتیں سنی پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں تو ان و انقطاع اب ہو رہی کہ عائشہ جو مجھے خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا وہ زہر جاگ اٹھا اور لگتا ہے کہ اب یہ زہر میری شہرت کاٹ دے یہ شہرت کے کٹنے کا تھا اسی لیے پیغمبر اقدام کی موت شہادت کی موت کہ اس زہر کے نتیجے میں آپ کی موت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کے ہوٹوں کی حرکت دیکھی اور اپنے کان قریب کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگ رہے تھے اللہ مفر رفیق اعلیٰ کہ یا اللہ رفیق اعلیٰ میں شامل کر دیں اللہ اکبر میں نے بحمد علیہ السلام کی ایک حدیث سن رکھی تھی کہ مام نبی یموس اللہ کہ نبی اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ اس کو اختیار دیتا کہ اگر چاہو روح قبض کر لے اور چاہو تو تمہیں اور زندگی دے دے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نبی کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا تو آج جب نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ پھر رفیق کہ یا اللہ مجھے رفیق کے آنا میں شامل فرما لے تو تو تو اللہ اللہ خیر مجھے اس سے یہ معلوم ہو گیا یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی میں اختیار دیا گیا اور آپ نے دار آخرت اور اللہ کی مہمانی چن لی ہمیں چھوڑ پر دانے و فارکت دینے کا فیصلہ فرما دیا تو پھر رفیق یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما دے کہ رفیق اعلیٰ یہی ہے نند میجیے بس صدیقین شہدا کے رسول کے سچے پیروں کا جن کے پاس علم نافع ہے اور ابل صالح ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے انعام یافتہ وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور ہیں فرمایا کہ حسن ربیع کا ہاں، یہ رفاقت کتنی عمدہ ہے یہ رفاقت کتنی اچھی ہے تو جنت اور یہ رفاقت یہ دو لازوال مانتے ہیں اسی لیے ربیہ بن نکال سے کے پیغمبر نے پوچھا کہ تو تھا سوال کرو تمہیں ادا کیا جائے گا تو نے کہا مانگا اسالو کا مراد ہوتا کہ پھر جنت کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے اللہ پر یہ راستہ کیسا ملے گا یہ سورہ ہے ایک مسئلے کو سمجھاتی ہے اس دن اسرات مستقیم کہ اللہ ہم اسرات مستقیم کی ہدایت دے دے ہدایت کس طرح ہدایت کی احساس کیا ہے یہود کا راستہ نہیں کہ جن کے پاس علم علم تھا عمل نہیں تھا عیسائیوں کا راستہ میں جو عمل کے حریث تھے لیکن علم نہیں تھا اللہ کی وحی سے نفس کی خواہشات کے پیروں کا آبا اشداد کی خواہشات کے پیروں کا یا اللہ ہمیں یہ راستہ نہیں چاہیے خالی علم مطلوب نہیں ہے اور خالی عمل بھی مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ علم جو عمل پر منتج ہو اور وہ عمل جس کی اساس علم نافع ہو اور تیری ہو وہ کون لوگ اللہ نمتا علیہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا عنایت ہوا یہ کون لوگ ہیں میت اللہ اور رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کی یہ ہدایت ان دو چیزوں کا اجتماع کرنا ایک علم نافع ہو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا علم ہو دوسرا سے علم نافع ہو اس کے نتائج اس کے سمراج اس کی جھلک ایک ہم نے دیکھی کہ ان کو کیا ملے گا ان کو رفاقت رفیق اعلیٰ ملے گا اللہ کے رسول کی معیت ملے گی اللہ تعالیٰ آئلہ مستقیم پر ہے اللہ کا پیغمبر فراب مستقیم پر ہے اسے ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جو ہم ہیں صدیقین ہیں شہدا اور صاحب تو فیصلہ کرے ہمیں کیا اپنے لیے منتخب کرنا اپنے بچوں کے لیے کیا منتخب کرنا اپنی بچیوں کے لیے کیا منتخب کرنا رسول اللہ کا فرمان ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ تین بیٹیوں سے آزمائے یا تین بہنوں سے آزمائے اور وہ ان کی تربیت پر ان کی تعلیم پر اور ان کے نفقے پر پورے صبر سے کام لے اور ان کو تعلیم دلائے علم نافع دلائے اس کو عمل کی طرف متوجہ کرے تو وہ تین بیٹیاں اور تین بہنیں قیامت کے دن اللہ کی جہنم کے آگے پردہ بن جائیں ایک صحابی نے کہا رسول اللہ اگر دو بیٹی ہیں دو بہنیں فرمایا کہ دو بھی ایک حدیث میں ایک کا بھی ذکر یہ تربیت اس برحج کا فائدہ تو یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اکورکور حال ہے